دعوت خطاب دوں گا ملک عزیز پاکستان کے ہر دل عزیز خطیب جناب حضرت مولانا الیاس گھمن کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر الحمدللہ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 والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فزلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وتهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء ومسجدي مسجد ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول رسولبادی ولا نبی اللہ مسل علام محمد والا آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا آل ابراہیم ان قحمیدم مجید اللہ مبارک علی محمد والا آل محمد کمبارک تعلیٰ ابراہیم والا آل ابراہیم اِنک حمیدم مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور شم نبوت کے دور دراز سے تشریف لانے والے پروانوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس طرح کہ آپ نے مجھ سے قبل اعلان سے مات فرما لیا ہے وقت نہایت مختصر ہے ہماری یہ سالانہ دو روزہ ختم نبوت کانفرنس کی بالکل آخری نشست اختتام پذیر ہیں میں وقت کی رعایت رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ آپ حضرات کی خدمت میں تین باتیں عرض کروں گا اللہ رب العزت مجھے ان تین باتوں پہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلی بات بڑے اختصار سے میں بات کروں گا لیکن دلائل کے ساتھ چلوں گا نمبر ایک میں اور آپ نے آج کی اس آخری نشست میں یہ سمجھنا ہے کہ ختم نبوت کا مقام کیا ہے جب تک انسان نبوت یا ختم نبوت کے مقام کو نہیں سمجھتا اس وقت تک آدمی اس کے تقاضوں کو سمجھ کر جان بھی نہیں دیتا اپنی من مانیوں پالیسیوں کے مطابق گفتگو بھی کرتا ہے اور اپنی منمانیوں کے مطابق تحریک کا ساتھ بھی دیتا ہے اگر کوئی شخص یہ نہ سمجھے جو کاس لے کر میں اٹھا ہوں یہ کاس کون سا ہے اس کاس کو چلا بھی نہیں سکتا اس کاس کو پایا تکمیل تک پہنچا بھی نہیں سکتا اور اپنے کاس کو سمجھنا اتنا اہم ہے حضرت موسا اللہ نبینا والی صلاح و سلام خدا سے دعا مانگتے ہیں ان کی دعا کو اللہ نے قرآن کے الفاظ بنا کے میرے اور آپ تک پہنچایا ہے فرمایا رب شرح لی صدری اے اللہ جو کاس میں پہنچانا چاہتا ہوں اس کے لیے میرے سینے کو کھول دے میں رائیونٹ کی زبان میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں ہمارے اکابر یوں کہتے ہیں اے اللہ ہمارے مشن کو اے اللہ ہمارے کام کو ہمارے اوپر کھول دے جب تک آدمی اپنے کام کو سمجھتا نہیں ہے صحیح معنوں میں تحریک نہ چلا سکتا ہے نہ تحریک کا ساتھ دے سکتا ہے وہ لغستے کھا کے بہک جاتا ہے پہلے یہ سمجھے کہ ختم نبوت کا کام کیا ہے اور میرے پیغمبر کا اہم مرتبہ اور مقام کیا ہے جب تک یہ نہیں سمجھے گا تو پھر ذیلی چلنے والی تحریکیں کبھی تیری تحریک کو نقصان دے گی اور تیرے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ میری تحریک کو نقصان کہاں سے پہنچا ہے میں نے اس کے لیے جو آیت تلاوت کی ہے میں بطور دلیل کے پیش کرتا ہوں میرے خالق نے اعلان یہ کیا ہے کہ جو میرے پیغمبر کی اطاعت کرے گا روز معاشر اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کروں گا صدیقین کے ساتھ کھڑا کروں گا شہدہ اور صالحین کے ساتھ کھڑا کروں گا اللہ کلمہ تیرے پیغمبر کا پڑھا تو تجھے اعلان یہ کرنا چاہیے میں تمہیں انبی کے ساتھ کھڑا کروں گا فرمائے کلمہ میرے پیغمبر کا ہے لیکن حشر کے دن تمہیں نبیین کے ساتھ کھڑا کروں گا یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہاری اوقات کیا ہے اگر تم نے میرے محمد کا کلمہ پڑھا ہے میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والا تو آدم سے لے کر عیسیٰ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا مجمع نظر آتا ہے تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تم نے کون سا احسان میرے محمد پہ کیا ہے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا صدیق سے لے کے بلال تک ایک لاکھ چوبیس ہزار آتا ہے اگر تم نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا تم نے نبوت پر احسان تو نہیں کیا میرے پیغمبر کی نبوت ایسی ہے کوئی کلمہ پڑھتا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ اسے نبوت کا تاج ملتا ہے کوئی میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے اسے صداقت عدالت حیا اور اس کو شجاعت علی کا تاج ملتا ہے کوئی میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے اسے فقاہت اشتہاد کا تاج ملتا ہے میرے پیغمبر کے کلمے کی وجہ سے یہ سارے مقامات ملا کرتے ہیں میں دلائل کی بنیاد پہ کہوں گا میں بے دینی کی بات نہیں کرتا میں اہل علم اور دین کی بات کرتا ہوں اگر اہل علم اور دین کے مقامات کو شروع کرے گا تو پہلے مقام کا نام مقام ولایت ہے ولایت عامہ کو بھی میں مانتا ہوں ولایت خاصہ بھی مانتا ہوں ہر کلمہ کو خدا کا ولی ہے دلیل اس پہ قرآن کی آیت ہے اللہ ولی الدین آمن جس نے بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھا وہ خدا خدا کا ولی بنتا ہے اگر امال سال اختیار بھی کرتا ہے ولایت خاصہ ملتی ہے مقام ولایت یہ پہلی مرتبہ ہے اور آگے چلتا ہے خدا کے نام پہ جان دیتا ہے اسے مقام شہادت کا مقام کہتے ہیں میں نے مانا ہے پہلا مقام ولایت کا ہے اس کے اوپر مقام شہادت کا ہے مقام شہادت سے اوپر مرتبہ یہ مقام صدیقی مقام صحابہ کا ہے اس لیے کہ ولی نے تو امال کیے ہیں اور شہید نے نبی کی وجہ سے جان دی ہے لیکن مقام پیغمبر کے صحابہ کا وہ ہے وہ نبی کو دیکھتا ہے تو جان دیتا ہے بعد میں آن والا جان تو دیتا ہے لیکن نبی کو دیکھ کر نہیں بن دیکھے جان دیتا ہے بات لمبی ہوتے میں مختصر کرتا ہوں آپ نے مقام سمجھا ایک مقام شہید ہوتا ہے ایک مقام پیغمبر ہوتا ہے ایک مقام شہید ہے ایک مقام صحابی ہے ان میں فرق کیا ہے حدیث جبریل پڑھ کے دیکھ جبریل امین نے نبی سے پوچھا اخبرنی انل احسان ہے نبی بتائیں احسان کیا ہے نبوت نے اعلان یہ کیا ان تابود اللہ کا ان کا تراہ فلم تکن تراہ فن ہو یرا کا عبادت یوں کر تو خدا کو دیکھتا ہے اگر یہ مرتبہ نہیں ملتا عبادت یوں کر خدا تجھے دیکھتا ہے جامع اشرفیہ کے شیخ العدیث صوفی محمد سرور دامت برکاتہم شرح بخاری میں فرماتے ہیں ایک مقام عبادت نبی کا ہے ایک عبادت امتی کا ہوتا ہے نبی کی عبادت یوں ہے عبادت کرے خدا اسے بھی دیکھتا ہے نبی خدا کو بھی دیکھتا ہے اور امتی کی عبادت یہ ہے خدا تو دیکھتا ہے امتی نہیں دیکھا کرتا تو جب نبی جان دیتا ہے وہ خدا کے راستے کو نہیں وہ خدا کو دیکھ کر جان دیتا ہے وہ جب شہید جان دیتا ہے وہ خدا کو نہیں دیکھتا وہ خدا کے راستے کو دیکھتا ہے میری دلیل پہ توجہ رکھنا حکیم الامت تھانوی لکھتے ہیں خدا نے نبی کو اگر نبی کو دیکھو مقتول فی اللہ کہتے ہیں اگر شہید کو دیکھو مقتول فی سبیر اللہ کہتے ہیں نبی نے خدا کو دیکھا تو جان ہے وہ آگے نکلا ہے شہید نے خدا کے راستے کو دیکھ دیا دیکھا تو جان دی ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے درمیان میں طبقہ صحابہ کا ہے نبی خدا کو دیکھتا ہے صحابی نبی کو دیکھتا ہے اور شہید نبی کے راستے کو دیکھتا ہے اعلیٰ مقام نبی کا ہے جس نے خدا کو دیکھا ہے پھر مقام صحابی کا ہے جس نے نبی کو دیکھا ہے پھر مقام شہید کا ہے جس نے نبی کے راستے کو دیکھا ہے تو پھر مجھے یہ بات کہنے دینا اصل مقام تو خدا کا بنا جو خالق کے کائنات بنتا ہے اس کے بعد مقام نبی کا ہے کیونکہ اس نے خدا کو جو دیکھا ہے لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تجھے یہ بھی بات ماننی پڑے گی اگر وہ خدا کو دیکھتا ہے تو میرے محمد کے صدقے میں دیکھتا ہے اگر میرے محمد کے کلمے کے قرار نہ کرے خدا کی قسم آدم سے لے کر عیسیٰ کو بھی نبوت نہیں ملتی نبوت ملی ہے تو پھر خدا کا دیدار کرتا ہے تو پھر میں یوں کہوں گا میرا دو شہید کا مقام بھی میں نے مانا صدیق کا بھی میں نے مانا ہے لیکن درجہ بدرجہ تجھے چلنا کرنا پڑے گا کہتے ہیں اگر فرق مراتب نکونی کنی زندگی آل ایمان میں دیکھا نمبر ایک مقام ولایت ہے توجہ رکھنا نمبر ایک مقام ولایت ہے میں وقت کی قلت کی وجہ سے تسلسل سے دلائل دینے لگا ہوں اگر تو نے توجہ نہ کی تجھے میری دلیل سمجھ نہیں آنی پھر تجھے گلا رہ جائے گا کہ مولانا نے بات کیسی کہہ دی ہے ہمیں سمجھا نہیں سکا اگر وقت تھوڑا ہو اور فاصلہ لمبا ہو تو پھر ڈرائیور اپنی گاڑی کی سپیڈ کو تیز کر دیتا ہے میں اپنی گاڑی کی سپیڈ کو تیز کر لوں گا ہم چوتھے چوتھے کی بجائے پانچویں گیئر میں لے جائیں گے تاکہ تھوڑے وقت میں بات تو پوری ہو توجہ رکھنا میں دلیل یہ دے رہا تھا نمبر ایک مقام ولایت ہے اوپر چل تو مقام شہادت ہے اوپر چل تو مقام صحابیت ہے اوپر چل تو مقام نبوت ہے اور اوپر چل تو مقام ختم نبوت ہے میں یوں کہوں گا ہاں ہاں ولایت ملتی ہے لیکن ولی بنے تو شہید ہوتا ہے اگر کلمہ گو نہ ہو تو ولی نے اس کو شہادت کیسے ملے گی ارے شہید تب ہوتا ہے اصحاب پیغمبر کو نہ مانے شہید بن نہیں سکتا صحابی تب بنتا ہے جب دیدار نبوت کرتا ہے اور یہ نبی تب بنتا ہے جب خاتم الانبیاء کا کلمہ پڑھتا ہے تو تجھے مان لینا چاہیے ایک مقام ولایت ہے یہ بھی نیچے ہے مقام شہادت ہے یہ بھی نیچے ہے مقام صحابیت ہے یہ بھی نیچے ہے مقام نبوت ہے یہ بھی نیچے ہے تو پھر میں یوں کہوں گا مقام ولایت اگر ختم ہو جائے تو شہادت بنتی ہے شہادت کی انتہا ہو جائے تو پھر صحابیت بنتی ہے صحابیت کی انتہا ہو جائے تو نبوت بنتی بنتی ہے نبوت کی انتہا ہو جائے تو ختم نبوت بنتی ہے توجہ رکھنا نعرہ نہیں توجہ نعرہ چھوڑ دے میری بات کو سنو میں یہ کہہ رہا تھا اگر ولایت کی انتہا ہو تو پھر یہ مقام شہادت تک جاتا ہے شہادت کی انتہا ہو جائے یہ صحابیت یوں ملتی ہے صحابیت کی انتہا کو دیکھے تو پھر نبوت بنتی ہے نبویت کا زینہ ختم ہو تو پھر ختم نبوت بنتا ہے ختم نبوت کے زینے ختم ہوتے ہیں وہ پھر خدائی کا نظام چلتا ہے تو میرا دوست میں یوں کہوں گا میری دلیل پہ توجہ رکھنا بھائی اگر تیرا امام بھی ہے ساتھ تیرے مقتدی بھی ہیں ایک تیرا امام کھڑا پیچھے مقتدی کھڑے ہیں اعلیٰ مقام امام کا ہے ادنا مقام مقتدی کا ہے تو پھر میں نے امام اور مقتدی کو دیکھا اگر امام نبی ہے تو پھر پیچھے مقتدی بھی تو تو نے دیکھے ہوں گے ہم نے کبھی منظر تو یوں دیکھا ہے امام خاتم الانبیاء ہے مقتدی سارے انبیاء بنے ہیں کبھی ہم نے منظر یوں دیکھا ہے امام خاتم الانبیاء ہے مقتدی اصحاب پیغمبر بنے ہیں تو پھر تجھے مان لینا چاہیے میرے پیغمبر کو امام کہتے ہیں باقی پوری کائنات کو مقتدی کہتے ہیں پاکستان کے دوست مجھے تو بتا اگر تیرے پاس صاحبان ہے لیکن صاحبان ٹوٹ گیا ہے خدا نخواستہ وقت ایسا بھی آیا کبھی آندھی چلی کبھی طوفان چلا ہے یہ تیرا صاحبان ٹوٹا امام بھی موجود ہے ابھی امامت کرائی ہے مولانا عزیز الرحمان جلندری دامت نے عالمی مجلس تفظ ختم نبوت کے ناز میں آلہ اللہ ان کے بڑھاپے میں بھی برکتیں عطا فرمائے میں بات یہ سمجھا رہا تھا اگر یہ صاحبان کبھی طوفان سے ٹوٹ جائے امام بھی ہے اور مقتدی بھی ہے لیکن اوپر دھوپ بلا کی پڑتی ہے لیکن چادر تیرے پاس ایک ہے اگر امام کو ملے مقتدی کو نہیں ملتی اگر مقتدی کو ملے امام کو نہیں ملتی تو مجھے بتا چادر امام کو دے گا یا مقتدی کو دے گا تو انہیں فیصلہ کرنا ہے نہیں بھائی چادر امام کو دے دو امام اگر بچ گیا تو مقتدی بچ جائیں گے مقتدی دو چار چلے بھی گئے امام کو تو رہنا چاہیے امام ختم ہو گیا اقتدا کون کرائے گا امامت کون کرائے گا اگر مقتدی دو چار ختم بھی ہو جائے تو فرق کوئی نہیں پڑتا میں دوسری مثال یوں دوں گا امام مسلح پہ کھڑا ہے مقتدی پیچھے کھڑے ہیں لیکن گرمی تھی اب تیرے پاس مسلح ایک ہے یا امام کھڑا ہوگا یا مقتدی کھڑا ہوگا تو نے یہ بات کہنی ہے مسلح امام امام کو دے دو کے پاؤں میں گرمی نہ لگے میں گرمی کو برداشت کر لوں گا اس کا معنی یہ ہے اگر صاحبان ٹوٹا ہے تو مسلح امام کو ملتا ہے اگر صاحبان ٹوٹا ہے تو پھر چھتری کے لیے اگر تو لیے کپڑا ہوگا تو وہ بھی امام کو دے گا میرے دوستو پھر میں یوں کہوں گا اگر ملک میں طوفان خدا نہ کرے آ جائے ادھر مسئلہ میرے پیغمبر کا ہو ادھر مسئلہ پیغمبر کے صحاب کا ہو ادھر مسئلہ مجتہدین کا ہو ادھر مسئلہ علماء دیوبند کا ہو علماء دیوبند میرے سر کا تاج ہے امام ابو حنیفہ سر کا تاج ہے اصحاب پیغمبر میرے دل کا ایمان ہے لیکن اگر ایسا معاملہ آ پڑے ترجیح پیغمبر کو دی جاتی ہے بقیہ غم قربان کرتے نہیں ہے اگر کبھی تقابل پڑ بھی جائے تو ترجیح ختم نبوت کو ہوتی ہے تو کہے گا دلیل کہاں سے دی ہے میں کہ آگے بڑھ کے چل میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب بھی اس کرتا ہے تو پیغمبر کا صحابی نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے لیکن مجھے تو ایک مثال دے دے کہ نبی صحابی کے ہاتھ پر بیعت کرے نبی کو صحابی یہ بات کہتا ہے پیغمبر میں جان دوں گا دفاع تیرا کروں گا نبی کبھی یہ نہیں کہتا میں جان دوں گا دفاع تیرا کروں گا پھر تجھے ماننا چاہیے نبوت صحابی پہ نہیں کرتی صحابیت نبوت پہ کرتی ہے نبوت ولایت پہ نہیں کرتی ولی صحابیت پہ کرتا ہے نبوت شہید پہ قربان نہیں ہوتا صحاب شہید نبوت پہ قربان ہوتا ہوتا ہے میں کہتا ہوں ذخیرے حدیث اٹھا کے دیکھ لے صحابی کہے گا فدا کا بی و امی یا رسول اللہ فدا کا بی و امی یا رسول اللہ لیکن ایک واقعہ ملے گا کبھی نبی فرما دیں گے فدا کا ابی و امی یا سار نبی ایک جملہ فرما دیں وہ خصوصیت بن جاتی ہے خصوصیت الگ ہوتی ہے قانون الگ ہوتا ہے قانون یہ ہے کہ نبوت پہ کائنات قربان ہوتی ہے کائنات کو نبی پہ قربان کائنات پہ نبی کو قربان کیا جاتا ہے نبی کو کبھی کائنات پہ قربان نہیں کرتے میں ایک دلیل اور دوں گا قرآن اٹھا کے دیکھ لے قرآن اعلان یوں کرتا ہے لو یو آخذ اللہ سے ظلم اگر تم نے ظلم کیا ماں ترک علیہ من دھاپتن میں زمین پہ جانور نہیں چھوڑوں گا اللہ جرم انسان نے کیا ہے تو جانور کو کیوں نہیں چھوڑے گا جانور کا قصور کیا ہے تجھے قرآن کی ہے جواب دے دی والذی خلق لکو ما فی اللرز جمعیہ خدا کہیں گے جانور تو تیرے لیے بنایا جب تو نے نہیں رہنا جانور کو رکھ کے کرنا کیا ہے تو مجھے پتا چلا کہ جب انسان کو نہیں رکھنا پھر جانور بھی نہیں نہیں رہتا یہ جانور تو انسان کے لیے تھا لیکن تو نے کبھی نہیں سنا وما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون انسان تو خدا کی عبادت کے لیے تھا اور خدائی عبادت اگر دیتا ہے وہ پیغمبر آ کے دیتا ہے تو پھر میں یوں کہتا ہوں اگر جانور کو دیکھا یہ انسان کی وجہ سے ہے ہم نے عام انسان کو دیکھا یہ نبوت کی وجہ سے ہے ہم نے نبوت کو دیکھا یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے تم نے نہیں پڑھا ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی جب ایک بھی نام لے دینے والا نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی لیکن اگر ختم نبوت کا دشمن ہو نبی کے قرآن کو نہ مانتا ہو اس کے اللہ اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو پھر یوں کہا جائے کہ جب تک پیغمبر کا نام لیوا ہوگا زمین موجود ہے پیغمبر کا نام لیوا نہ ہو زمین موجود نہیں ہوتی تو میں بات یہ کہہ رہا تھا مولانا قاسم ننوتوی کے نظریے کی روشنی میں میں ایک بات ختم کر کے میں دوسری بات شروع کر دوں گا مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں کہ خدا نے جب نبی کے بارے میں خاتم الانبیاء کا اعلان کیا ہم ہم نبی کے لیے خاتمیت مکانی بھی مانتے ہیں خاتمیت زمانی بھی مانتے ہیں خاتمیت رتبی بھی مانتے ہیں لوگ جی، کیا مانا مولانا قاسم نوتی فرماتے ہیں دنیا کے کسی مکان میں میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا کسی زمان میں میرے پیغمبر کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور اعلیٰ رتبے کے اعتبار سے بھی میرے پیغمبر کے رتبے کا کوئی نہیں پہنچ سکتا مولانا نوتوی یوں سمجھاتے ہیں اگر تمہارے ملک کا بہت بڑا کاری ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی کراط پہ ختم ختم ہے اس سے بڑا کاری کوئی نہیں اگر بہت بڑا خطیب ہو کہہ دے خطابت اس پہ ختم ہے اس سے بڑا کوئی خطیب نہیں تو مولانا نوتی فرماتے ہیں صدیق تو دنیا میں کوئی ہوں گے نبی پہ صداقت ختم ہے نبی سے بڑا صدیق کوئی نہیں ہے عدل تو دنیا میں کوئی ہوں گے عدالت نبوت پہ ختم ہے نبی سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے میں بات سمیٹ کے کہتا ہوں صداقت نبوت پہ ختم ہے عدالت نبوت پہ ختم ہے حیا نبوت پہ ختم ہے اور دنیا جہان کی نبوت ختم نبوت پہ ختم ہے صداقت برکت نبی پہ ختم ہوتی ہے نبی میں نبوت میرے پیغمبر پہ ختم ہوتی ہے تو پوری کائنات کا خلاصہ تو یہ ختم نبوت بنتا ہے میں علامہ انور شاہ کشمیری کی زبان میں یوں کہوں گا شاید تجھے بات سمجھ آئے علامہ کشمیری نے کتنا پیارا جملہ بولا فرمایا بھی ایک معاملہ پیغمبر کی ذات کا ہے ایک معاملہ دین کے دوسرے شعبے کا ہے دوسرے شعبوں کو صاف کہتے ہیں ختم نبوت پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں او بھائی ذات ہوگی تو صاف ہوں گے جب ذات نہیں ہوگی وہ صاف کیسے ہوں گے میں کہتا ہوں صداقت پیغمبر پیغمبر کا وصف ہے لیکن پہلے نبوت کی ذات ہے پھر پیغمبر کے اوصاف آئیں گے نبوت آئی ہے تو صدیق بنا ہے نبوت آئی ہے تو عمر بنا ہے نبوت آئی ہے عثمان و علی بنے ہیں پیغمبر کو چھوڑ دے گا صدیق کا وجود نہیں ہے میں نے صدیق کو دیکھا ہے خدا کی قسم غار میں دیکھا اگر سامنے غار میں خلوت تھی میرے صدیق نے کہا حضور خلوت میں دل گھبرا جاتا ہے پہلے میں جاؤں گا حضور غار میں کیڑے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں پہلے میں جاؤں گا مجھے بچھو ڈسلے نبوت بچ جائے گی صدیق پیغمبر کے لیے آگے بڑھ رہا تھا لیکن وہ نبی بھی تو با وفا ہے نا میں یوں کہوں گا ایک مسئلہ غار کا تھا ایک مسئلہ مزار کا تھا غار میں کیڑے بھی ہیں ارے غار میں خلوت بھی ہے غار میں ظلمت بھی ہے صدیق نے کہا میں جاؤں گا جب مزار کی باری ہے تو نبوت نے کہا صدیق یہاں بھی خلوت یہاں بھی ظلمت غار میں تو گیا تھا مزار میں میں جاؤں گا وہاں تو نے بچایا یہاں میں بچاؤں گا وہاں تو دو... نعرے نبی وہاں تو دفاع کرتا تھا میں دفاع کروں گا میں نے پہلا نکتہ کیا عرض کیا اللہ کرے میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں میں نے کہا جتنے بھی دین کے شعبے ہیں علم بڑا کاس کون سا ہے پیغمبر کی ختم بولو پیغمبر کی ختم اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے اچھا کاج بڑا ہو قربانیاں بڑی مانگتا ہے کاج بڑا ہو تو دل بڑا مانگتا ہے کاج بڑا ہو تو فاصلے لمبے ہو جاتے ہیں لیکن اگر سارے کٹھے ہو جائیں تو پھر فاصلے سمٹ بھی جاتے ہیں میں نے کہ ایک تم زین بنا لیں بھئی سارے کاج ہمارے ہیں دفاع صحابہ ہمارا ایمان ہے امام ابو نیفا کا دفاع ہمارا دین ہے علماء دیوبند کا دفاع ہمارا تحفظ ہم ضرور کریں گے لیکن سب کاجوں سے مقدم کاج کون سا ہے بولیے کون سا ہے اگر کسی کاس کے لیے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کو زد پڑی ہم وہ کاس چھوڑ دیں گے لیکن پیغمبر کی ختم نبوت کا کاس نہیں چھوڑ سکتے بھائی صحابی نبی پہ جان دیتا ہے میں بات یہ سمجھا رہا تھا ایک تو زین نشین کر لے میری بات کی مخالفت موافقت نہ سمجھنا میں نے اصولی بات طرز کی ہے ہمیں یہاں سے طے کر کے جانا چاہیے اصلی کاج اور سب سے ہم پیغمبر کی ختم نبوت کا ہے سب تائید کرتے ہیں نمبر دو نمبر دو میں بات میں وقت ختم ہو رہا ہے میں نمبر دو عرض کرتا ہوں دوسری بات توجہ رکھنا بھائی ہر کاز کا سٹیج ہوتا ہے بات کو سمجھنا ہر کاز کا میں کاز کو لے کر چلاؤں تیرے علم میں نہیں ہے اور میں کبھی تحدیث میں نعمت کا طور پہ اپنے ملک کے پاکستان کے حضرات سے گزارش کرتا ہوں جس کاس کو لے کر میں چلوں میرے کاس کا پچانوے فیصد حصہ تمہارے علم میں نہیں ہے تم صرف پانچ فیصد جانتے ہو مولانا وسید احمد برکات میرے پاس تشریف لاتے ہیں سرپرستی فرماتے ہیں حضرت مفتی حسن دامد برکا یہاں اسٹیج پر موجود ہیں علماء میرے پاس تشریف لائے وہ میرے کاس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں دنیا کا کوئی ملک تجھے ایسا نہیں ملے گا جس ملک میں میرے کاس کی تجھے آواز نظر نہ آئے میں نے محنت کی ہے میں نے بھرپور کام کیا ہے لیکن اس کے باوجود میں بات کہتا ہوں بھائی میرے کاسٹ کے لیے میرا اسٹیج موجود ہے سیاست کے لیے ایک اسٹیج موجود ہے ہر کاسٹ کے لیے اسٹیج موجود ہے میں دوسری گزارش کروں گا بھائی جس کا اسٹیج ہو اور جو کاز ہو وہاں نعرہ اسی کے مطابق لگنا چاہیے گفتگو اسی کے مطابق بولیے نا گفتگو کے مطابق ہونا چاہیے لڑائی کہاں سے پیدا ہوتی اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا کاز اور ہے نعرہ اور لگے گا میرا دوست یوں کبھی نہ کرنا دیکھے میرے اسٹیج پہ نعرہ اگر تو دوسرا لگائے گا امریکہ کا نعرہ لگائے میں امریکہ کو مرد آباد کہتا ہوں لیکن کہتا ہوں بھی میں نے ریلی امریکہ مرد آباد کی تو نہیں نکالی جب امریکہ مرد آباد کی ریلی نکالوں تجھے نعرہ لگانا چاہیے میں نے کب منع کیا ہے جب میں اپنے اسٹیج کا خیال کرتا ہوں تو مجھے چاہیے میں تیرے اسٹیج کا بھی خیال کروں میں نے کہا دوسرا ضابطہ ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو اسٹیج ہوگا نعرہ وہی لگے گا بات ٹھیک ہے غلط آپ کو میری بات سے مکمل اتفاق ہے جو سٹیج ہوگا نہ رہا سے جو سٹیج ہوگا نہ رہا میں نے اپنے کاز کی جنگ لڑنی ہے تو میرا اسٹیج موجود ہے مجھے چناب نگر میں وہ جنگ شروع نہیں کرنی چاہیے یہاں کوئی میرے مخالف موجود نہیں جس سے میں نے لڑنی میں کاز کو لے کر چلوں میرے لیے اسٹیج موجود ہے نٹ موجود ہے میں دنیا مس موضوع پہ چل رہا ہوں آج ہم یہ بات فیصلہ کر کے یا پاکستان کے کونے کونے میں ہم اس آواز کو پھیلا دیں کہ جو کاز ہوگا جس کاز کا جو سٹیج ہوگا اسی سٹیج کے مطابق وہاں پہ نعرہ لگے گا ختم نبوت کا کاز بھی میرا ہے دفاع صحابہ کا کاز بھی میرا ہے جمی جمہوریت کی سیاست بھی کاز میرا ہے تبلیغی جماعت رائیونٹ کا کاز بھی ہمارا ہے وفاق المدارس بھی ہمارا ہے لیکن جس کاز کا جو سٹیج لگے گا اسی کے مطابق گفتگو ہوگی اسی کے مطابق نعرہ بھی اس میں اختلاف تو کوئی نہیں ہے میں تیسری آخری بات عرض کرتا ہوں توجہ میں تیسری آخری بات عرض کرتا ہوں میں یہ بات آپ سے نہیں کہتا میں معذرت کے ساتھ یہ بات خطبہ سے کہوں گا آپ سے نہیں کہتا میں معذرت کے ساتھ یہ بات خطبہ سے کہوں گا مبلغین سے کہوں گا مقررین آل علم سے عرض کروں گا کہ جب ہم چنا نگر میں آتے ہیں ہم کارکن بن کے آتے ہیں تو پھر ہمیں کارکن بن کے رہنا بھی چاہیے نا نہیں سمجھا میں مولانا اللہ وسائے صاحب سے کہتا ہوں مولانا فرماتے ہیں بیان کرنا آپ پوچھ لیں خدا کی قسم میں نے ہر بار کہا اللہ گواہ ہے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے کہا مولانا میں بیان کی نیت سے نہیں آتا کبھی ہمیں پیر کے لیے ڈنڈا دیکھ کر تو دیکھے نہ پکڑا ہے میں نہ پکڑوں میں ڈنڈا پکڑوں تم کہہ دینا کہ بے ایمان جھوڑ بولتا ہے ہمارے ذمے چناب نگر کے یہاں مسلم نگر کے اس مرکز کے آپ مہربانی کر کے لڑکی ہمارے ذمے لگا کر تو دیکھے نا اگر میں نہ صاف کروں آپ نے کہنا یہ جھوٹ بولتا ہے مجھے افسوس اس بات پر ہے میں آتا تو کارکن بن کر ہوں اور پالیسی اپنی پیش کرتا ہوں اعلان اپنا پیش کرتا ہوں یہ کیسا میں کارکن بن کے آیا ہوں یہ میری سمجھ سے بالا ہے میں آپ کو نہیں کہتا میں خود کو کہتا ہوں مجھے بلایا بیان کے لیے میں نے کہا جی میں شرکت کے لیے آیا ہوں لیکن بات وہ کہنا چاہتا ہوں جو تمہاری نہیں ہے میں معذرت کے ساتھ بات کہوں گا میں یہ بات کیوں کہتا ہوں میرے درد کو سمجھو جس کا نقصان کیا ہوتا ہے ابھی مجھ سے پہلے پروفیسر آ آپ کے ساتھ بیان فرما رہے تھے بڑا عمدہ بیان تھا گفتگو بڑی عمدہ ہے ہم اس کی مکمل تائید بھی کرتے ہیں ہمیں ذرہ اختلاف نہیں ہے لیکن نقصان کیا ہوتا ہے آج ہم نے اعلان کیا بھائی تم بغیر تو تمہیں جہاد کرنا چاہیے آپ کہیں گے یار بہت اچھا خطیب ہے یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے دیکھو ان نے جہاد کی بات نہیں کی میں کہتا ہوں خلافت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ دیکھو خلافت کے لیے کیوں نہیں اٹھے میں پہ کرتا ہوں جو اس کاس کے لیے بہت بڑی اے پی سی بلا لینی چاہیے مجھے مظاہرہ کر لینا چاہیے مجھے اس کے لیے جلوس نکال لینا چاہیے میں بات یہ کہتا ہوں میری بات کو سمجھو میں تردید یا تعید کی بات نہیں کرتا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں گزارش یہ کر رہا ہوں ہم ختم ختم نبوت کے اسٹیج پر آئیں تو ہم برکر بن کر آئیں کیا بن کر آئیں ایک کرم کون ہوتا ہے ایک قائد ہوتا ہے پالیسیاں قائد دیتا ہے کارکن پالیسیاں نہیں دیتا کارکن پالیسی کے مطابق چلتا ہے میں بار بار عرض کروں گا بات لمبی ہوگی میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں بات سمجھانے کے لیے میرے پیغمبر کے صحابہ آپ سور حجرات پڑھیں رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں بات کیا چلی ہے حضور ان سے لڑنا چاہیے حضور ان سے جنگ کرنی چاہیے مجھے بتائیں حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عمر کی رائے کیا تھی واپس چلا جانا چاہیے حضور لڑیں ہم جنگ کریں گے ہم قریشی ہیں میں جانتا ہوں مکے والوں کو آپ کیسی بات کرتے ہیں حضور ہم دب کے صلح کرنے والے نہیں فرمایا نہیں عمر صلح کرنی ہے عمر یہاں پہ دبنا ہے عمر دبے کے نہیں بولو نا پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے روایات میں آتے بات لمبی ہو رہی ہے حضور خیمے میں ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین موجود ہیں نبی کو غمزدہ دے کے پوچھا حضور کیا پریشانی ہے فرمایا ام فرمایا اللہ کے نبی سلمہ مجھے ایک پریشانی لگی ہے عرض کی حضور کیا پریشانی ہے فرمایا کریشیوں کی فوج ہے ہاشمیوں کا مجمع ہے میرے جان سار ہیں مدینہ سے میں یہاں پر آئے ہوں عمرے کے لیے آئے ہوں احرام باندھے ہیں اب میں یہاں سے کہوں واپس چلا جانا ہے اگر یہ نہ مانیں گے ایمان کا کیا بنے گا اور یہ مانیں گے تو مجھے خطرہ کیسے مانیں گے جذبات میں ہے ام المومنین پیغمبر کی بیوی ہے پیغمبر کی زوجہ ہے ہماری ماں ہے پیغمبر کو کیسا مشورہ دیا حضور اگر عرض اگر فرمائے میں مشورہ عرض کر دوں فرمایا بتاؤ ام سلمہ کیا کہتی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو یہ نہ کہ کھول دو انہیں یہ نہ کہ واپس چلے جاؤ آپ خیمے سے باہر تشریف لے جائیں اپنی زلفوں کا قصر کروا دیں یہ آپ کے دیوانے ہیں کہنے کی حاجت نہیں خود احرام کھول دیں صحابہ حضور کے یوں دیوانے تھے میں کہتا ہوں جب یہ نبی کا جانشین ہے تو اس کی بات کیوں نہیں مانتا مولانا حسن کو جانشین بھی مانتا ہے مولانا عبد المجید لدھیانوی کو پیغمبر کا جانشین بھی مانتا ہے پھر پلیسی تو نہیں مانتا اصحاب پیغمبر نے کہا حضور لڑنا چاہیے ہم لڑیں گے ان سے ہم ٹکرائیں گے میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں آج تم نے نہیں لڑنا آج رکو ایک اور موقع کی بات قرآن نے آئے تو تاری فر والم ان کم رسول اللہ لو یوتی کثیر من المر لانی دیکھو میرے صحابہ پیغمبر کے فیصلے کو والا نہ سمجھنا میرا پیغمبر کمزور نہیں ہے میرا پیغمبر بہادر ہے آج جو میرا نبی لڑنے کی بات نہیں کرتا نا یہ پیغمبر اپنی وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے تمہاری آسانی کی وجہ سے تمہاری سہولت کی وجہ سے کبھی یہ قیادت فیصلہ کرے نا آج تم نے کچھ نہیں کہنا یہ خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یہ نہ سمجھ نہ ڈرتا ہے ان کو پتا ہے آئندہ یہ شاید نہ آئے نہیں سمجھا میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہم ان واقعات کو دیکھ چکے ہیں ایک پرچہ جاتا ہے تین سال کی جیل آ جاتی ہے پھر وہ کارکن کبھی عالمی مجلس کا نام نہیں لے گا کیوں مولانا اللہ وسائے نے فرمایا تھا بھائی مولانا نے کہاں فرمایا میری بات کو توجہ سے سمجھو قانون کے دائرے میں رہ کے اپنی جانیں دیتے ہوئے اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تیری پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قادیانیت کا کفر مانا ہے نہیں سمجھا یہ امن پالیسی اور جان دینے کا نتیجہ تھا وہ قانون کو مانگ گیا ہے ابھی کچھ مہینے پہلے تمہارے علم میں نہیں ہے کہ جب دوبارہ یہ قادیانیت آرڈیننس کو چھیڑا اور پیغمبر کے نموز پہ حملہ کرنے والوں کی سزائے موت کے ختم ہونے کا جب اعلان کیا تو دنیا نے دیکھا کہ مولانا قائد جمعیت دامت برکات ہوں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے میں کسی دیوبندی کا قتل مخالف نہیں کرتا میں کہتا ہوں میری دیوبندیت کی ہر جماعت کا قائد خدا کی میرے سر کا تاج ہے لیکن بسا کر مجبوریاں تو نہیں جانتا میں کہتا ہوں ایک وقت وہ تھا مفتی محمود اسمبلی میں تیری ختم نبوت کی وکالت کر رہے تھے تیری اسمبلی جج بنی ہے اور فیصلہ علی بھٹو نے دیا ہے آج وقت وہ تھا کہ جب اس قانون کو چھوڑا ہے تو مولانا الرحمان مفتی محمود کے بیٹے نے تیری وجہ سے جنگ لڑی ہے تو پھر فیصلہ اسی جماعت کا صدر زرداری اور وزیر اعظم گیلانی کر رہا ہے حکومت چاہتی ہے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یہ بات میں درد دل تجھے کیسے بتاؤں امریکہ چاہتا ہے یہ چند لڑکے لڑ پڑے یہ چاہتا ہے فوج سے ٹکرا جائے یہ چاہتا ہے اسمبلی کے قانون کو توڑ دے وہ چاہتا ہے ان کی آپس میں جنگ ہو تاکہ جو جنگ پر امن طریقے سے جیتنا چاہتے ہیں وہ جنگ جنگ نہ جیت سکے میں کہتا ہوں ہاں ہاں خدا کی قسم اٹھا کے گئے تو میں بھی ان کی ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا قانون رسالت کے تحفظ کے لیے میں بھی جنگ دیں میں بھی اپنی جان دینے کے لیے بیعت کر لوں گا تو بھی جنگ اپنی جان دینے کے لیے بیعت کر لے مولانا عبد المجید لدھیانوی دامت برکات ہوں آج ہر میں مکہ میں موجود ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے میں آپ حضرات سے ان حضرات کی وساطت سے کہوں گا میں خود فیصلہ نہیں کرتا اگر یہ کہیں تو میں اور آپ آج ہم ہاتھ کھڑے میں نہیں کروا جاتا یہ میرا مزاج نہیں ہے تمہیں کھڑا میں نہیں کرتا یہ میرا مزاج نہیں ہے جلسوں میں نعرے میں نہیں لگواتا میرا مزاج نہیں بھئی میں دلائل کی علمی جنگ لڑتا ہوں میں آپ سے گزارش کروں گا مولانا حرم مکہ میں ہے اللہ ان کی عمر میں برکت تافر میں آج ہم غیبانہ طور پہ مولانا اللہ وسایا مفتی محمد حسن دامت پر کہا تم امین حضرات کی وساطت سے حضرت ناصر الدین خاکوانی دامت پر کہا تم ان کی وساطت سے صاحب زیادہ صاحب دامت پر کہا تم ان کی وساطت سے ہم بیعت تو کر سکتے ہیں اگر یہ کہیں لڑو ہم لڑیں گے یہ کو نہ لڑے نہیں لڑیں گے کہیں لڑو تو لڑیں گے کہہ دو گے نہیں لڑیں تو پھر پھر بھی لڑیں گے یہ کہہ دیں قادیانیت کا گھر جلا دو جلائیں گے یا نہیں بولو نا ہاتھ نہیں چھوڑو مجھے اس کی حاجت نہیں بھائی ہم اور آپ ورکن ہے یہ تو قیادت کے لیے ہاتھ کھڑے کرائے جاتے ہیں میں باہر گئے تو ہم کارکن بن کر رہے ہیں ہم قائد بن کے نہیں آئے اور جو کارکن بن کے چلنے میں مزہ ہے خدا کی قسم و قیادت میں لطف نہیں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں ہم ان کی پالیسیاں مانیں گے اچھی ہیں تو اجر پائیں گے اگر اچھی نہیں ہے تو ہم ان کے پیچھے ہیں ہم قیامت کو کہہ دیں گے اللہ ہم نے اعتماد کر کے جذبات کو کنٹرول کیا تھا ہم تو ان پہ اعتماد کرتے تھے آج ہم یہ طے کر لیں انشاءاللہ جیسے مولانا فرما رہے تھے اگر حکومت نے اس قانون کو چھیڑا ابھی مولانا اللہ حسن فرمایا ہم کراچی تا خیبر اللہ نے چاہا تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تحریک چلائیں گے مولانا بلائیں تو آئیں گے انشاءاللہ اگر یہ فرما دے ٹکرا جو تو اگر فرمائے نہ ٹکراؤ تو پھر بھی ٹکرائیں گے نہ یہ غلطی نہیں کرنی وہ فرما دیں ہم تیار ہیں آپ کہہ دو نہیں تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں محنت کے وقت کم ہے میں ایک ایک پڑی سی بے خدا گواہ ہے دلائل دیتا آپ اٹھاؤ امام بخاری باپ قائم کرتے ہیں امام بخاری باب لکھا لدوبِ امام بخاری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تمنو لکھا لدوبے دیکھو جنگ کی تمنا نہ کرنا فائدہ لقی تم فسبو جب آ جائے تو ڈٹ جانا یہ کس نے فرمایا بولو کس نے فرمایا بابا میں تو محاذ کے بند ہوں میں تو مجاوید تو نہیں ہوں میں نے تو تیرے ملک میں سات سال جیل کاٹی ہے میں خدا کی قسم ڈرا تو نہیں ہوں ہاں ہاں ایک طے کیا ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی تھیں اکابر کے خلاف ہم نے جو غلطیاں کی تھیں کبھی نہیں مانی فیصلہ کر لیا ہم نے مان کے چلنا ہے جذبات کے مطابق فیصلہ ہو تب بھی مانیں گے جذبات کے مطابق نہ فیصلہ ہو تب بھی مانیں گے میرا اصل تو آج ارادہ یہ تھا جو میرے ذہن میں تھا کہ میں آج مناظرے پیش کرتا ختم میں فلاں مناظر فلاں اس کے لیے میں نے مولانا اللہ وسیع صاحب کی کتاب کا مطالعہ میں کئی کتابیں کھول کے بیٹھا تھا بحمد اللہ رد ردی یعنی پورا لٹریچر میں نے کل سارا کھول دیا مولانا فرمایا تو نے بیان کرنا ہے میں نے کہا ہم خدمت کے لیے تھے آپ نے بیان فرما دیا چلیں یار سارا لٹریچر کھول لو میں اس پر تیاری کر رہا تھا کہ دلائل پہ کیسے بات کرنی تو میں پڑھ رہا تھا کل مولانا اللہ وسائی صاحب کے وہ فیصلہ کن مناظر قادیان خلاف میں ان طلباء سے گزارش کروں گا جو رد قادیان دلائل کا مزاج رکھتے ہیں وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیں رد قادیان پہ قادیان سے فیصلہ کن مناظرے اگر مناظرے کا مزاج ہے میں اپنے موضوع کے حوالے سے کہتا ہوں آپ اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں اللہ مجھے اور آپ سب کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین کی پالیسیوں کے مطابق ہم چلنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد